وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفدة لعلكم تشكرون محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی بھائیوں آپ حضرات کے سامنے سورت النحل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اپنا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات ہم پر جو کیے ہیں ان کو ان کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو ناممکنات سے رب العالمین نے فرمایا نلاہ سو اللہ رب العالمین کے ان کو اگر تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے واس بغاری کم نے امہو ظاہری بات نہیں چاروں طرح ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھانپ دیا ہے انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہر ہر لمحہ زندگی گزار رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی ہی میں انسان زندہ ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کا شکر گزاری ہر انسان کے اوپر واضح ہے رب العالمین کا فرمان وہی تحت بنا رب کم نہ ان شکر تم لن دن کم و کفر تم ان نازا میرے بندو اللہ نے جو انعامات تمہیں دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور دیتے جائیں گے اور اگر تم نے نا شکری کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب دردناک ہے اس لیے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے اللہ رب العالمین کے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے اور جو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں ایک بڑی عظیم ترین نعمت دوستوں ہماری آنکھیں ہیں یہ ہماری دونوں آنکھیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جس کو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا اس سے ذرا دیکھیں کتنی چیزوں سے محروم رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آنکھیں دیا ہے تو انہیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق سے پر فرمائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق ملے رب العالمین نے اے کتار مکہ اور بے دینوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ کے پکڑ سے ہم بچ جائیں گے ہمارے پیر فقیر مرم ہمیں بچا لیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے ارم نج اللہ ولیسان نہیں اے میرے بندے کیسے تو میرا انکار کرتا ہے میری توحید کا میری وہاں اجداف بہت شریف کیسے تو انکار کرتا ہے الم جال نہ ہوں آئی نہیں کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دیے جن سے تم میرے قدرتوں کو اور میری علامات اور نشانوں کو دیکھ کر کے میرا فرما بردار بنے الم نج اللہ آئی سفتیں کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے وزستان اور زبان دی ہے جس سے بات کرتا ہے وہ اور تو ہوش دیا ہے جس سے اس کی زینت ہے اور بے شمار الفاظ کا ادا کرنا زبان سے ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرماتے کے ہم نے یہ سب تجھے عطا کیا ہے میرے بھائی ہے قرآن پاک کا کروانا ہے وہ اللہ وخراجہ کو نمبر تم ذرا غور کرے کتنی بنی نعمت اے میرے بندو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تھا کچھ نہیں جانتے تھے کسی چیز سے تمہیں علم نہیں تھا لیکن پھر ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد ہم نے تو وجال رقم سما ول ابسارا ول ہم نے تین عظیم ترین لینے تجھے دیا ہے بہت ساری نعمتیں ہیں جسم کا ایک ایک روا اللہ کی نعمت ہے لیکن تین نعمتوں کا اللہ نے خصوصیت سے تذکرہ کیا فرمایا وزار رقم مسما ول ول وشدا ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تجھے کام دیے سننے کے لیے ول ابسارا آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے ول افردہ کر ہم نے دل دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے اور کسی چیز کے سمجھنے کے لیے ہی تیروں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کبھی دیکھ کر کے سمجھتا ہے کبھی سن کر کے سمجھتا ہے کبھی غور و فکر کرنے سے سمجھتا ہے وہ جہاں لگا کو مسلم ول اوسور ول افر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کام دیے آنکھ دیے اور اپلال العالمی تمہیں دل سے روا اور یہی وہ تین ترین نعمتیں ہیں جن کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم بڑا کچھ ان دن ان تم نے یہ نعمتوں کا شکر کتنا ادا کیا تھا پھر اللہ رب العالمین نے سورت النحل کی آخر میں واللہ آج کے آخر میں ور بسا ور افیدا تھا اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے تمہارا پیدا کیا تمہارا کے پیس نکالا پھر آنکھیں دیکھنے کے لیے دیا کار سننے کے لیے دیا اور ہم نے تجھے دل دیا کیا دیا لعلکم تشکرون تاکہ تو میرا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کار یہ دل جے پیتا ہے اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اللہ کا متشکر ہم نے یہ تینوں مہینے سے اس لیے تمہیں دیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اب دیکھنا ہے ان آپ کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے صاحب نے ہمیں کس طرح سے ان آنکھوں کو استعمال کرنے اور شکر ادا کرنے کی ترکیب کی ہے نمبر ایک میرے بھائی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے لیے اس پوری کائنات پر غور کرے پوری کائنات پر ان نقل حلق السماوات کے بل وہ صاحت ریمنہ لے اڑی انداز وہ میرے سوا کو سامراٹ اور اپنی مزاح نارا کا کی طرف اٹھائی ساتھ ستارے ہیں آسمان ہے اللہ رسول فرماتے ہیں ان نبی بھی ہر کشم اوی ہے پوری صورت سورت عمران کی پڑھی جس کے اندر اللہ رب العالمی نے فرمایا اے ایمان والے یہ آسمان یہ زمین دونوں دس کے درمیان کی کائنات ان تمام چیزوں پر دور خود تم کرو پھر نبی علیہ السلام سامنے سرآمو وہی میں کرا آیا برباد انسان کے لیے جو ان آواز کو پڑھتا اور سنتا ہے پھر بھی کائنات پر غور و فکر نہیں کرتا انسان جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا جذبہ اس کی عبادت اس کے افطا کے فرما برداری کا شوق و شوق پیدا ہوگا اسی لیے ہر نبی رہسرات کا جمعے کے دن تقریباً ہر جمعے کے دن پہلی سورت رکاط ہے دوسری رکاط کے اندر جو بڑی کثرت سے کہا کرتے تھے ہر اکا کا ضرور ہاتھ کیا اس پر کبھی غور کیا آپ نے کا تذکرہ جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ پھر اس کے بعد افلا کرنا تھے الابل کوئی خلقت کمال السماء سروس رفعت ادالی الجبال فروس نصبت رض اربی کئی سطحت یہ سارے لوگ جو کرتے آسمان کی طرف رب العالمین بغیر نیب ان ترونہا کتنا بڑا آسمان بغیر سکون کے پیدا کیا ہے اس نہیں پر گور کر کے جس پر یہ سواری کرتے ہیں کئی سوچ ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے شیر سے اونٹ کو پیدا کیا جس پر یہ سوار کا ہوتے ہیں لیکن اب شیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھتے تو ہیں سواری کرتے ہیں لیکن کبھی اونٹ کے خلکت پر غور فکر کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندے نہیں بنتے بڑوں دے رہا ہوں میں فروخت ہے کوئی رنگی والی فاروسی ہے کتنی زمین پر بندہ چلتا ہے اللہ فرماتے سو نہیں کبھی غور کر لیتے کہیں ندی ہے کہیں نالے ہیں کہیں پرنالے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں دریائے ہیں کہیں ہرے ہرے باغات ہیں ان تمام چیزوں پر تم غور کیوں نہیں کرتے صرف پولا العالمین نے اپنے و کرے اور اللہ کی قدرت بنا دیکھو کتنے بڑی کائنات اس نے بنا رکھا ہے تو میرے بھائی اللہ رب العالمین کی قدرت کو نشانی قدرتوں پر اور کائنات پر غور فکر کرنا اور اس تفکر کو تدبر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسی طرح سے نبی علیہ السلام جب صبح کرتے رہے گا تو صبح ہونے کے بعد صبح نظر آئی آپ کیا کہتے تھے واسبہ بالکل اللہ کے رسول سلم دعا کرتے تو میرے بھائی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن اب شو ہم صبح رکھتے اور ہیں اور ہم لاہی ابھی ہرانا باد اڑ وہ سور پکڑنے کی نوبت ہمیں نہیں آتی جو انسان سویا رہ گیا رب کی بہت بڑی نعمت اسے صبح نصیب ہوگی دن نصیب ہوا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا نمبر تین ہے میرے بھائیوں جب میرے سراب اسلام جب دیکھتے کسی انسان پر اللہ نے اس پر اپنا بڑا وہ کرم کیا ہے اللہ نبی رہتا اسٹرا کا سے یا چلتے پھرتے آپ کہیں موجود ہیں اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا ایسی چیز سنی ایسی خبر آپ کے سامنے آئی جس کو سن کر کے دیکھ کر کے نبی ریسرا خان کا دل باغ باغ ہوتا خوشی نصیب ہوتی جہاں آپ کو خوش کو دینے والی سرحدوں مشرت بخشنے والی کوئی چیز نظر آئی آپ نے سنا پوری طور پر الحمد للہ نبی مت ہی مس یہ اللہ کے رسول قلم کا طریقہ تھا جہاں بھی پہلے خوشی کی چیز آپ نے دیکھی آپ نے سنا آپ کے سامنے پہلے ایسی چیز ایسا معاملہ ایسا خبروں پر اب آیا ایسی خبر آئی جس سے دل خوش ہونے والا ہوتا تو اب یہ رستہ اور الحمد للہ سچنگ الصالحات ساری تاریخ اللہ رب العالمین کی ہے جس کے فضل و کرم سے ساری اچھی چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ سوال ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ آنکھوں کی کتنی کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رب کا فضل و کرم دیکھا رب کا انعام دیکھا اور ایسی چیزیں رب نے آپ کو دکھائی جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی جس میں آپ کے دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا فوراً شکر ادا کیا جائے اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی جو آپ کو نقصان دہ تکلیف دہ ہاں، تکلیف دہ ہوتی جو آپ کو چھینا لگتی آپ کو ناگوار گزرنے والی چیز ہوتی تو اس وقت بھی آپ شکوا شکایت کرنے کے لیے فرماتے للہ کل حال ہم تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ہم کرتے ہیں خوشی ہو جب بھی اللہ کی ہم اور کا معاملہ ہو جب بھی اللہ رب العالمین کی ہم نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے نمبر چار نبی علیہ السلام اسلام نے بڑی عجیب سے بات کران کی جب آپ کسی انسان جب آپ دیکھتے کوئی انسان سامنے آیا ہے اس پر کوئی بنا کوئی آفت کوئی مصیبت کسی پریشانی میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے اور رکھا ہے تو فوراً اللہ سن دو دعا دعا کر کے اے کہتے الحمد للہ ممن تحیر نما کام خوراکیلا ندی اللہ کسی اندھے کسی نگڑے کسی پریشان ہار کسی مصیبت گدہ کسی دکھی انسان کو جو انتہا پریشانی مبتلا ہے آپ دیکھتے اور آپ ان سے ان پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں تو آپ فوراً دعا کہتے الحمد للہ آکاری نمن ترا کا بڑا نظرا تفریح نمن خرق ناٹ نمن خرا کا تصدیلہ اللہ تعالیٰ ساری تاریخ اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا جس نے اس انسان کو مبتلا کیا ہے دل مرم ہوتا ہے تکلیف ہوتی کسی کو پریشان ہار دیکھ کر کے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے مصیبت سے اللہ نے آپ کو بچا رکھا الحمد اللہ آسانی ساری حمد سنا اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اس مصیبت پریشانی سے بچا رکھا ہے وہ سب بڑی تصویر اور بہت ساری مخلوقات کا اللہ نے بنائی ہے ان میں ہم کو سب سے افضل بنایا ہوا ہے اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا میں یہ رہی طرف کا میرے ساتھ بنایا جس نے کسی مصیبت جگہ بنا اور آپس میں انسان کو دیکھا اور خود بچا ہوا ہے اور اس اس اس نے نے طرح سے کہہ لیا الحمد للہ آسانی ممن ممن تلا تھا وہ سب میرا کا اگر سر سر کے کے کے کے ساتھ ساتھ دل دعا پھر زندگی پر وہ مصیبت اللہ اس پر نہیں آنے دے گا ہم ہاں جی، کہتے ہیں نظر لگ گئی ہو گئی ہو گئی ہم دعا کرتے رہے جس نے کسی پریشان انسان وہ سلو سدا کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ رب ریز ایک اور الحمد للہ نبی آسانی نے بھی آسانی میں مرفرا کا تبدیل ہے جس نے اس کو کہہ لیا لب ہوگا بلا پھر یہ مصیبت اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کے اوپر نہیں آگے دیتا میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس بلا سے رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بدلہ آپ کو دے رہا ہے اس مصیبت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو آپ اٹھانا اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی ہم ادا کی اللہ رب العالمین اس شکر گزاری کے بدلے آپ کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا نمبر چھ نمبر چار میرے بھائیوں وہ بڑے کا تھا یہ ہماری آنکھیں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں آپ کا طریقہ جب کسی بھائی کو یا اپنے اندر یا اپنے مال میں یا کسی اور کے مال میں کسی کے قرض کسی کی اوناد کسی کی ڈائی کسی کا پکڑا اور کسی کا مکان دیکھ لینے کے بعد حسد نہ کیا یہ لایا کہاں سے یہ بنایا کہاں سے ہمارا دماغ سب سے پہلے اس پر جاتا ہے کہاں سے بنایا کیسے بنایا کہاں سے ایسا آیا ہماری ساری نگاہ اس پر جاتی ہے پھر کہاں پر سوال بھی ہم کھو دیتے ہیں آپ اللہ بلّہ آپ کو کیا ملا میں میرے استعمال اسلام اس کا کماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بھائی کے اندر کسی کا مال کسی کا گھر کسی کی جائیداد کسی کی اولاد کسی کا حسن جمال کسی کے صحت و تندرستی کسی کے سواری کسی کے پکوڑے کو دیکھنے کے بعد بڑا اچھا لگا تو حسد نہ کرے بلکہ کہے بارک اللہ حسین اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو دیا جو دیا ہے برکت اس میں دے اتنا اس لیے یہ آنکھوں کی برکت ہے آنکھوں کی شکر گزاری اللہ نے کسی بھائی کو دیا آپ اس کو آگے بڑھتے دے کر حسد کرنے کے بجائے جلنے کے بجائے وہ سنا رکھنے کے بجائے اگر آپ نے کہا ہمارے بھائی کو اللہ نے اللہ اس کے اندر تو برکت دے دے نب یہ ریسرا تو ساتھ مناتے ہیں اگر اس نے یہ برکت کی دعا دے دیا تو اسے کیا ملا آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑی بہترین گاڑی ماشاء اللہ کیا آپ نے مکان بنایا کیا بہترین اولاد تھی اللہ تعالیٰ آپ سے اس مال اور اولاد میں کر سکتے دے آپ اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ سے شاسن کر کے بعد میں فرشتہ کھڑا کہتا ہے اللہ مالا کا اللہ اس نے اپنے بھائی کے حق میں دعا دی میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی اس سے نواز دے میرے بھائی حسد کرنے سے کیا ملا اس کو محاسبہ کرنے سے حق کو کیا ملا اللہ میں دعا اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی اپنی سنا میرے بھائیوں اسلام نے بہترین علاج کیا ہے سب کا نمبر سات میرے میرے بھائیوں یہ یہاں کر کا طریقہ جی تھا نمبر چھ یا پانچ دعا کرو نمبر نمبر پانچ دعا کرو ہم کو بھی مل جائے کتنی عجیب سے بات ہے آپ نے ساتھ نمایا نبی یہ سراسکان کسی صحابی کے کھجور میں درخت لگا کھجور کے درخت میں پھل لگا تیار کیا ایسے کھجور کا پھل پکا روٹک تیار ہوا تو کھانے کے بجائے دینے کے بجائے وہ پکے ہوئے کھجور کو توڑا اور نبی ہے قسم بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لے کر کے یا رسول اللہ میرے کھجور کا پھل پکنا شروع ہو گیا اور ہمارے عام کا پہلا پھل پکے گا تو سب سے پہلے لاؤ چکے شور مچائیں گے کیا تھا کھجور کا پہلا پھل پکا تو لے کر کے نبی رہے سراف کام کے پاس آ گئے ایک انسان لے کر کے آیا اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا تمام آنکھ کا دوبارہ کھجور کے طرف کو دیکھتا تھا آج دیکھا کھجور کا ایک پھل پکا ہوا ہے اللہ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا ہزاروں لوگ اللہ رسول کے پاس بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا فرمایا اللہ نبادی لنا فی سمرنا اللہ امت کے جتنے لوگوں نے کھجور کے باغات کیا ہے سب کے پھلوں کو ایسے ہی برکتوں والا پکا اللہ نباری لنا فی سمرنا کچھ ایک نہیں ایک انسان کی شکر گزاری آپ کا صحیح استعمال کیا پوری امت کے لوگوں کو اس کی برکت سے دعائیں اللہ رسول کی مل گئی اسی لیے میں ذرا دیکھو نمبر چھ نمبر اس طرح یہ آسن ہماری فلموں میں رہ گئی ہیں ڈراموں میں رہ گئی ہیں نہ جانے دیکھنے میں رہ گئے ہیں فضول باتوں میں رہ گئی ہیں ایسی موبائل سے کرنے میں آفت میں رہ گئی ہے آخر سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا نبی السلام طرح سلام کا فرمان ذرا دیکھو آپ کرے جا رہے ہیں اللہ اکبر بارش آنے لگی نگاہوں نے دیکھا کہ بارش بادل آیا پانی سے رہا ہے آ فرماتے اللہ سی سید بننا فن اللہ اس بارش کو نفا بخش اور خیر برکت والی بنا دینا نبی علیہ السلام کو کسی کو پریشان حال دیکھا کوئی تکلیف دے دی اللہ تعالیٰ آپ اس کو اس سے بچا لے گا نمبر چھ نمبر سات میرے بھائیو آنکھوں کی برکت کرا دیکھو علیہ السلام کو اسنان ہمارے ہاتھ میں چاند نکل آیا تو سب سے پہلے سے آپ میں فوٹو لیتے ہیں دفاع چاند نکل آیا اللہ اکبر ارے سورج اور چاند کو پھر انہیں میں بھی کیا ضرورت ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تمہارا باقی کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے سارے منقرات میں اصطلاح ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ساتھ نظر آیا اللہ علینا دل یم یوگ میں بل ایمان وہ سلام ہے بل سلامت بل اسلام ہے ربی و رب اللہ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے میرے بھائیوں ابھی رمضان برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے ذرا تمہیں خدا کر لے آپ جب دیکھو تو وہ آواز کرنے میں چار ہو گیا یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے یہ آنکھوں کی ایک کسی گرواری کا طریقہ اللہ رسول چار کے رب کا شکر ادا کرتے الحمد للہ اللہ دل یمنی ول ایمانی و سلامتی و اسلامی اللہ سات بنگال بچہ نکل آیا کہ پورا مہینہ خیر و برکت کا بنا دینا امن امان کا بنا دینا اللہ رب و برکت کا مہینہ بنانا سلامتی کا مہینہ بنانا آپ ایک بات دے ہمارا پیر کہتا ہے کام نہیں کرے گا تو ستارہ گر میں ہے اور وہاں بھی شرک سے باز نہیں جاتے اور کچھ لوگ دعا نہیں پڑھیں گے شاید آیا ہاں تو اسی طرح سجا کرنے لگتے شرک کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اکل کو لہٰذا اللہ الحمد للہ وقفا وسلام وبافا الدین صفا ابادہ دوستو اللہ رب رباری کی شکر گزاری دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے زبان شکر کرنا اور سب سے بڑا شکر کیا ہے اللہ کو نشاط رات شکر الحمد للہ اور دوسرا شکر امن سے زبان نہیں اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سوریہ سب کے میرے ساتھ نیا گاروں کا شکرا کبھی من عباد شکر اے آل داؤد تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرتے رہو یہ آپ کو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی ایک بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے حرام چیز دیکھنے سے بچائیں گے کل رنگ کو مل دو اور سوری کوئی لوگ جو سارے سننا کوئی آنکھوں نہ ہونا اس آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچایا جائے میرے بھائی آنکھوں سے وہی چیز دیکھی جائے جس کا دیکھنا حرام ہے حرام چیزوں کے دیدار سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شکر گزاری ہے اور یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو حرام چیز کے دیکھنے سے حفاظت کیا اور بچایا تو رب العالمین کا رحمت اللہ گا تو اس کے بدلے اللہ تیرے جسم کے آگا کی حفاظت کریں گے انسان اگر دیکھنے کی حرام ہے اللہ رب العالمین نے اس کے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے اگر اس سے انسان اللہ کے ڈر سے باغ رہے اور نہ دیکھے تو اللہ کا سر ہے کہ تیری آنکھوں کی اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا اسی لیے ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور آنکھوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں ایک چیز اور بات اور بات یاد آئی اللہ تعالیٰ کی بہترین شکر گزاری میں سے ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ جس ملک میں اگر کسی علاقے سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی وہاں کھڑے ہو کر کے دشمنوں کے آنے کے راستے پر پہلے داری کرتا ہے میں جگ کر کے یا دن میں دیکھتا ہے کہ دشمن کا میزائل نہ آ سکے دشمن کا حملہ یہاں سے نہ ہو سکے اگر ایسا انسان اپنی آنکھوں سے مسلمان امت کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آنکھ نے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کیا یہی وہ آنکھ ہے جس کے بتا دیت نا اور جو آنکھیں ایسی ہیں یعنی دو آنکھ والے دو آنکھ والے ایسے ہیں کہ جن کو جہنم کی آپ جانے دے جن آنکھ والوں کو جہنم کا دھواں بھی دیکھنا یا محسوس کرنا محسوس نصیب نہیں ہوگا اللہ اتنا ان کو جہنم سے بچانا اور اتنا انہیں انہیں دور رکھے گا کہ جہنم کا و گبار اور دھواں اور بدبو بھی انہیں نہیں محسوس ہونے دے گا اس اللہ نے ان کو جہنم سے بچایا نم لڑے اللہ ہوشیت اللہ سب سے پہلا وہ انسان ہے جس نے رب کے عذاب کو عذاب خبر کو عذاب مار کو حساب کتاب کو رب کے سامنے کھڑے ہونے رب کی تاریخ قبر کی تاریخ کی اور اپنے گناہوں کو راتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آگے اس گنہ ہزار اور اللہ نے جہنم کو حرام کرا دیا کیوں حرام قرار دے دیا اس طرح سے جس کے اللہ کے در سے اس کے آنکھوں میں آنسو آخری یہ ہے کے حیثیت کا مقام مرتبہ نمبر دو وہ انتہائی تو ہی شبیر اللہ وہ آنکھ والا بھی محفوظ رہے گا جو دشمنوں کے آنے کے ان کے میزائل ان کے حملے کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے برابر نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ ملک کی حفاظت کرے امت کی حفاظت کرے اسلام کی حفاظت کرے اس آسمانے میں بھی رب کا شکر دیا ایسے آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں پورے پرانے پاک کے اندر پہچانے آپ کے میں تین سو تین سو آگا ہوتے ہیں لیکن رب نے فرمایا تین ادو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان نسما انہوں وس اے میرے بندو ہم نے تمہیں جسم دیا اور قسم میں تمہارا آدھا ہم نے دیا ہے لیکن تین آگا سے حفاظت کرنا آنکھ اور دل ان تینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا ان تینوں کو تم نے کہاں استعمال کیا ہم نے سے ہر انسان انجام اس لے یہ اللہ کی کتاب ہے کتنا کتاب کو آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ان آنکھوں کو اپنے ان آنکھوں کو اللہ کی کتاب نے کتنا استعمال کیا نبی کی سنت نے کتنا استعمال کیا اور ڈرامے اور ٹی وی دیکھنے میں موبائل دیکھنے میں کتنی آس استعمال کیا ان سنا انسانوں سے کتنا خطبہ سنا کتنا درد سنا کتنے بات نصیحت سنے کتنے تلاوت کا سنے اور دن بھر موبائل پر پتا نہیں اس سے کیا کیا سنتا رہا بسرا میرے بندو بے ہوشیار رہنا یہ تمہارے آپ تمہاری آنکھیں یہ تمہارے کام یہ تمہارے دل قیامت کے دن خصوصی طور پر ان کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا ان کا استعمال تم نے کتنا کیا اور کیسے کہاں کیا ہے حرام نے کیا ہے یا حرام نے نے حضور کیا ہے جائز نے کہاں تم نے استعمال کیا ہر ایک کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جواب کو آسان کر دے اور اس نعمت کو صحیح ناموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے اور ایک چیز اور یاد رکھو نبی علیہ طرح جو نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے اگر اللہ اس نعمت سے محروم کر دے کوئی صبر کرے تو اتنا ہی بڑا دوستوں اس کا عجر و ثواب بھی ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ اکبر میری ریس راشن دیکھے ہی دے صاحب کرام کا مجمع ہے مسکراتے ہی آپ سر اٹھائی یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی گفتگو کر رہے تھے پھل کیا ہوا اللہ اطان جبرائیل آنے پھل بھائی ہنسنے کے ہوئے جبرائیل ابھی ابھی اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچائے اور وہ دیکھو واپس جا رہے ہیں یا رسول اللہ اتنی ایمرجنسی آپ مشغول ہے کون سی ایمرجنسی ایمرجنسی اتنی میں اللہ نے کون سا پیغام آپ کے پاس پہنچایا اللہ میں چار پیغام لے کے آئے تھے جن میں ایک یہ تھا کہ اے محسوس ان کو بتا دیں ہم نے جن کو آنکھ دیا کبھی بیمار کر کے آزمانے کے لیے کسی پریشانی پیدا کر کے ہم نے اگر ان کی آنکھ کو چھین لیا ہم نے پیدا کیا اس کو دینا لیکن میری مرضی ہم نے آزمانے کے لیے امتحان کے لیے ہم نے اس کی بینائی کو چھین لیا اگر اس نے صبر کر لیا تو دنیا کی ہر نیکی کا بدلہ تو ثواب ہوتا ہے ہر نیکی کا بدلہ ہے ثواب ہر کے ہو بتا رہا لیکن میرے بندے نے اس تری محبوب چیز کو ہم نے چھین لیا جس نے صبر کیا اس کے اس صبر کا بدلہ نہ تو نیکی ہے نہ گناہوں کا کفارہ ہے اس کا بدلہ ہم نے سرا بے حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کرنے کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی طرح مصیبت لائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے صالح بنائے واحد بنائے وہ سنت سمجھ بنائے الہ عالمین ہمیں جو بیمار ہوں فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ عالمین جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے حکام وہاں کے دولا ان کے آمان و انصار کے اللہ تعالیٰ مدد فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے ہر برے کام سے روک لے الہ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو بنا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے اللہ ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رنا امت کی بھلا کام اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کاموں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور محفوظ کر دے جس میں کا غضب امت کے کا نقصان اور قوم اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو الہ العالمین اس مسلمان کا گہوارہ بنا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہے امن امان کا گہوارا بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس اقلیت سے بچنے والے مسلمانوں کی عصمت عزت اور جان کی حفاظت فرما اور وہ مجاہدین جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اہل حق کا حق رہنا چاہتے ہیں اور تعلیموں کو ایسے ظلم کو بتا کر کے امن امان امن امان کا امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما ان میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں دل صحابت عطا فرما اور ان کے اہل وار کو عطا فرمان اور محمد اور مسلمان عیداد رحم قم اللہ امر ابی لعلكم ولیسان پہ ولکم واضح کر